میں چراغ روشن کرنے اور امید لاتے ہیں کہ یہ مایوسیاں عارضی ہوتی ہیں ان میں انسان نہ گھبرائے جہاد کا رسہ مایوسیوں کو اندیشوں کو ختم کرنے کا ہے اگر جہاد میں ہم اندیشے سامنے رکھیں گے تو جہاد نہیں ہوتا جہاد ہوتا ہی ایک دفعہ ذہن سے سارے اندیشوں کو جھڑکتے دیں کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر دیکھی جائے گی اور اگر ہم یہ سوچیں یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا باطل کے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر جہاد نہیں ہوتا جہاد تو اپنی جان کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا پھر اللہ کی رحمت سے امیدوار رہنا وہ چاہے گا آگے پہنچا دے گا اور چاہے گا بچا کر ہم سے کام لے لے گا تو حضرت فرماتے ہیں زمانہ منقلب ہے انقلاب زمانہ منقلب ہے انقلاب آیا ہی کرتے ہیں اندھیرے رات میں کچھ دیر کو چھایا ہی کرتے ہیں مو خورشید کو بھی لگ ہی جاتا ہے گہن ایک دن مو خورشید کو بھی لگ ہی جاتا ہے گہن ایک دن پھر اس کے بعد پہ ہم نور برسایا ہی کرتے ہیں خزاں کے بعد دورے فصل گل آتا ہے گلشن میں ہمارا خزاں بہت طویل ہو گیا اٹھاون سال ہو گیا اور انشاءاللہ اب جو ہے بہار آنے والی ہے خزاں کے بعد دور فصل گل آتا ہے گلشن میں چمن والو خزاں میں پھول مرجایا ہی کرتے ہیں زمانہ منقلب ہے انقلاب آیا ہی کرتے ہیں اندھیرے رات میں کچھ دیر کو چھایا ہی کرتے ہیں جنہیں عزم جواب ملتا ہے راہ زندگانی میں جنہیں عزم جو ملتا ہے راہ زندگانی میں مصائب راہ منزل ان کو دکھلایا ہی کرتے ہیں یہ مسائب تو آتے ہیں ہمیں راستہ بتلانے کے لیے اور ہم گھبرا جائیں کہ کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا یہ تو ہمیں بتلایا مسجد امیر حمزہ نے شہید ہو کر کے نکلو اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا جنہیں جمع ملتا ہے راہ زندگانی میں مسائب راہ منزل ان کو دکھلایا ہی کرتے ہیں سکھا دیتی ہے قدرت جن کو انداز جہاں بانی سکھا دیتی ہے قدرت جن کو انداز جہاں بانی وہ ہر الجھی ہوئی گتھی کو سلجھایا ہی کرتے ہیں زمانہ منقلب ہے انقلاب آیا ہی کرتے ہیں اندھیرے رات میں کچھ دیر کو چھایا ہی کرتے ہیں لگن ہو جن کے دل میں وہ پہنچ جاتے ہیں منزل تک لگن ہو جن کے دل میں وہ پہنچ جاتے ہیں منزل تک حوادث راستے میں دام پھیلایا ہی کرتے ہیں جو چلتے ہیں انہی کو راہ میں ٹھوکر بھی لگتی ہے یہاں تو ٹھوکروں کا رستہ ہے آقا کا خون بہا آقا انعامدار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہوں میں نکل کر آپ معلم بھی تھے آپ نے تعلیم بھی تھی آپ مبلغ بھی تھے آپ نے تبلیغ بھی دی آپ مجاہد بھی تھے اللہ کی راہوں میں نکل کر اپنا خون بھی بہا صحابہ اکرام کا خون بھی بہا زمانہ منقلب ہے انقلاب آیا ہی کرتے ہیں اندھیرے رات میں کچھ دیر کو چایا ہی کرتے ہیں جو چلتے ہیں انہی کو راہ میں ٹھوکر بھی لگتی ہے جو چلتے ہیں انہی کو راہ میں ٹھوکر بھی لگتی ہے یہ ٹھوکر کھا کے خوش قسمت سنبھل جایا ہی کرتے ہیں زمانہ منقلب ہے انقلاب آیا ہی کرتے ہیں اندھیرے رات میں کچھ دیر کو چھایا ہی کرتے ہیں جو ہمت سبق لیتے ہیں دنیا میں حوادث سے جو ہمت سبق لیتے ہیں دنیا میں حوادث سے ضرور ہمت جو ہوتے ہیں وہ پچھتایا ہی کرتے ہیں یہ دنیا عیش و غم کی سے عبارت ہے میں کہا کرتا ہوں اپنے سے عزیز اللہ کی راہوں میں پریشانیاں نہیں اٹھاؤ گے تکلیف نہیں اٹھاؤ گے دکھ نہیں اٹھاؤ گے خوف برداشت نہیں کرو گے دنیا کی لین سے خوف آئیں گے یہ زلزلہ آیا ڈیڑھ لاکھ انسان نہیں دب کر مر گیا ارے وہ دب کر مر گئے ہم ڈٹ کر مرنا چاہتے ہم ڈٹ کر مرنا چاہتے ہیں یہ سوا مہینہ ہو گیا ہم مر گئے نہیں مرے اللہ نے بچا لیا جس رب نے اب تک بچایا ہے وہ آگے بھی بچا کر دکھائے گا اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں مر جائیں گے اگر یہی مرنے کا راستہ ہوتا اللہ تعالیٰ جو مرنا چاہتے ہیں انہیں بچایا کرتے ہیں اس پریشان نہ جمع ہمت سبق لیتے ہیں دنیا میں ہوا دل سے زبو ہمت جو ہوتے ہیں وہ پچھتایا ہی کرتے ہیں یہ دنیا عیش و غم کی دھوپ چاؤں سے عبارت ہے یہ دنیا عیش و غم کی دھوپ چاؤں سے عبارت ہے خوشی ہو یا علم دونوں گزر جایا ہی کرتے ہیں زمانہ منقلب ہے انقلاب آیا ہی کرتے ہیں اندھیرے رات میں کچھ دیر کو چھایا ہی کرتے ہیں وہی ہے مرد جن پر یاس کے سائے نہیں پڑتے وہی ہیں مرد جن پر یاس کے سائے نہیں پڑتے وہ بڑھ کر تند طوفانوں سے ٹکرایا ہی کرتے ہیں زمانہ منقلب ہے انقلاب آیا ہی کرتے ہیں اندھیرے رات میں کچھ دیر کو چھایا ہی کرتے ہیں